میں ہے ماتم ہے بپا اہل ازار مجلس غم میں کرے آئیے مل کر یہ دعا مجلس غم میں کرے آئیے مل کر یہ دعا بھائی زندہ رہے بہنوں کے بہا کے زہرا تا قیامت رہے ماں کا قائم پیدا شانی اسی بھائی کے اللہ سلامت رکھے جو بنا گئے بہنوں کی حفاظت کے لیے شبیر دعا کرتے تھے رو تہ خنجر سر میرا کٹے غم نہیں لٹ جائے بھرا گئے ارے رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میری دلگیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میری دلگیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میری دلگیر پردہ تب قتل ہو باب بھی لٹ جائے ہمارا باب بھی لٹ جائے ہمارا اصغر کے لگے تیر مجھے یہ بھی گوارا لگے تیر مجھے یہ بھی گوارا رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ کا پردہ میری دلگیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے گیر کا پردہ اس پردے کی خاطر میرا ہی مر پردے کی خاطر میرا باس مر جا اکبر کے سینا سینے پہ لگتی ہے تو لگ جا کے سینے پہ لگتی ہے تو لگ جا رہ جائے میری سینا پہ دل گیر کا پردہ کا پردہ میری دلگیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے دل کے کا پردہ جھا ٹکڑے ہو میرے ساتھ میں نو شاہ کلا شا میرے میں نو شاہ کلا شا جل جائے میرے اصغر معصوم کا جھولا جل جائے میرے اصغر معصوم کا جھولا پہ دل گیر کا پردہ میرے دل گیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے دل گیر کا پردہ ارے معصوم سکینہ مجھے روتی ہے تو روئے معصوم سکینہ مجھے روتی ہے تو روئے وہ میرے بنا تو نہیں سکتی ہے نہ سوئے بنا سو نہیں سکتی ہے نہ سوئے رہ جائے میری زینب دل گیر کا پردہ کا پردہ میرے دل کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے دل گیے کا پردہ صبر میری رو رو کے گزر جائے وطن میں میری رو لگے تیرو تبر میرے بدن نہیں لگے تیرو تبر میرے بدن میں رہ جائے میری زینب پہ دل جیر کا پردہ میری میرے دل کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے دل شیر کا پردہ پر باد شہیدی عجب سانے گزرا شہیدی عجب سانے گزرا پر باد شہیدی عجب سانے گزرا شہیدی عجب سانے گزرا پیمو کی طرف شہ کے بڑا لشکر آدھا کی طرف شہ کے بڑا لشکر آدھا نہ رہا دلگیر کا پردہ پردہ میرے دلگیر کا پردہ ہر شیر کا پردہ میرے دلگیر کا پردہ ارے اکبر کو پکارا کبھی سرور کو پکارا اکبر کو پکارا کبھی سرور کو پکارا مدد کیجیے بابا میرے بابا مدد کیجیے بابا میرے بابا باقی نہ رہا شاہ کی ہم شیر کا پردہ کا پردہ میرے دل گیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے دل گیر کا پردہ اس پردے کی خاطر میرے بھیا گئے مارے اس پردے کی خاطر میرے بھیا گئے عباس کے شانے بھی کٹے نہر کنارے عباس کے شانے بھی کٹے نہر کنارے باقی نہ رہا شاہ کی ہم شیر کا پردہ شیر کا پردہ میرے دل گیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے دل گیر کا پردہ ریحان عجب وقت تھا پت کی گھڑی تھی ریحان عجب وقت تھا پت کی گھڑی تھی اسلام کی بے گوروں کا پن پڑی تھی بے چوروں کا پرلاش پڑی تھی کام آ گیا یوں زینب دلگیر کا پردہ ہم چیز میرے دلگیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے دلگیر کا پردہ مجلومسین